گلیور گلیور کے سفر جزیرہ لیمیول کی پیدائش انگلینڈ کے نوٹنگم شائر شہر میں ہوئی تھی اس کے والدان ایک معمولی گھرانے سے تھے اسے پا کر وہ بہت خوش تھے گلیور کے والدان چاہتے تھے کہ وہ ایک سرجن بنے جبکہ گلیور اکثر خواب دیکھتا سفر کرنے کے اور سمندر کی تلاش میں جانے کے کاش میں سفر پر جاتا سمندر کے پار اور ایسے علاقوں کی تلاش کرتا جہاں اس سے پیشتر کوئی نہ گیا ہو سفر کے لیے معقول رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے گلیور نے اپنے والدان کی صلاح لی اور وہ ایک سرجن بن گیا وہ انگلینڈ کے سب سے بڑھیا ڈاکٹروں میں سے ایک تھا وہ اپنے مریضوں کا بہت دل سے خیال رکھتا پھر بھی گلیور کا دل اور روح ہمیشہ سمندر پر ہی گشت کرتی وہ اکثر یہ سوچتا کہ کیا کبھی وہ ان چمکتی لہروں پر کشتی سے سفر کر سکے گا کئی سال گزر گئے گلیور اب شادی شدہ تھا اور اس کے دو بچے تھے وہ ایک بہت ہی محبت کرنے والا باپ اور خیال کرنے والا شوہر تھا پر وہ اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کو ترستا رہتا میری جان کیا بات ہے تم بہت مایوس لگ رہے ہو مجھے ایک جہاز پر کپتانی کی ملازمت ملی ہے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں پر مجھے تمہاری اور بچوں کی فکر ہوتی ہے تمہیں ہمیشہ اپنے دل کے مطابق چلنا چاہیے یدی ملنا بننا تمہیں برداشت کرتا ہو تو یہ ملازمت قبول کر لو پر مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ محفوظ ہمارے پاس لوٹو گے شکریہ عزیزہ گلیور نے اپنے خاندان کو الوداع کہا اور دکنی سمندر کی جانب جہاز سے روانہ ہو گیا اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ دنیا کا سب سے خوش انسان ہے پر وہ بالکل بے خبر تھا ان چنوتیوں سے جو مستقبل میں آنے والی تھی اس رات ایک طوفان سمندر میں امڑا جیسے غصے میں سمندر کا پانی ابل پڑا ہو اور موزن جہاز سے زور زور سے ٹکرانے لگی دیکھتے ہی دیکھتے وہ جہاز پوری طرح نیست و نابود ہو گیا اور ڈوب گیا گلیور خود کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے تیرتا رہا جبکہ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہے ایک بڑی لہر نے اسے اور زیادہ گہرے سمندر میں دھکیل دیا خوش قسمتی سے یہ گلیور کے لیے خاتمہ نہیں تھا وہ بہہ کر ایک جزیرے کے ساحل پر جا لگا وہ گہری نیند میں سویا تھا جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اسے اپنی پیٹھ پر کچھ محسوس ہوا پر وہ بہت تھک گیا تھا اور جاگ نہیں پایا کچھ وقت گزرا اور آخر گلیور جاگ اٹھا آہ, میں اتنا تھک گیا ہوں یہ کیا میں اس ریت میں کیوں بندھا ہوا ہوں اوہ میرے بال جب اس نے دیکھا تو وہ ایک چھوٹے سے انسان کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا جو گلیور کی سب سے چھوٹی انگلی جتنا بڑا تھا اور وہ اس کے چہرے کی طرف چلنے لگا گلیور پڑ گیا کیا میں یہاں کھانے کے لیے آئے ہو کیا نہیں کیا تم ہمارا جزیرہ چھیننے کے لیے آئے ہو کون سا جزیرہ للی پوٹینوں کا جزیرہ رکو میں پہلے ہی تمہیں بتا چکا ہوں کیا تمہیں بلیفیوز کیوں نے بھیجا ہے کیا کو دیو تم ہمیں اپنا ارادہ بتاؤ میرا نام ہے لیمیول گلیور میں دیو نہیں ہوں اور میں تھک گیا ہوں مجھے پتا نہیں میں یہاں کیسے آ گیا مجھے اتنا یاد ہی کہ میں سمندر میں تھا ایک جہاز پر جو نیست و نابود ہو گیا گیا اور ڈوب وہ سپاہی جان گیا کہ گلیور جھوٹ نہیں بول رہا ہم اس دیو گلیور کو شہر لے جائیں گے اور اس کی قسمت کا فیصلہ بادشاہ کو ہی کرنے دیں تین سو گھوڑے منگوائے گئے اس بڑی سی گاڑی کو کھینچنے کے لیے جسے لیلے پٹ کے لوگوں نے بنایا گلیور کو وہاں سے لے جانے کے لیے گلیور کو شہر سے گھما کر لے جایا گیا اسے ابھی بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کیا یہ حقیقت میں للی پٹ کا ملک ہے اور وہ میری طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں ایک الگ ہی باسندہ ہوں عجیب ہوں اگر کوئی آپ سے فرق ہے تو یقیناً آپ بھی اس سے فرق ہوتے ہیں یہ سب تصور ہے جہاں پناہ اس انسان کے مطابق یہ ہمیں نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا دراصل وہ کہتا ہے کہ اس کا جہاز سمندر کے طوفان میں تباہ ہو گیا اور یہ کہ اب وہ گم ہو گیا ہے ہم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے وہ ہمارے لیے خطرہ ہے ایسا تو نہیں بلفوس کو کو کھا جانے کے لیے جہاں پناہ ہاں۔ وہ نہیں جانتا وہ تو اسے کہتا ہے کو مجھے بتاؤ کیا تمہارے خیال سے ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں وہ کافی خوفزدہ اور الجھن میں لگتا ہے جہاں پناہ ہاں۔ اور آخر وہ ہمارا مہمان ہے ہمیں اسے موقع دینا چاہیے کہ وہ خود کا ثبوت دے سکے بادشاہ گلیور کی جانب چل کر آیا بادشاہ خبردار تھا اس دایونما نما انسان کی طرف سے جس کا اتنا بڑا چہرہ تھا یہ یقیناً بادشاہ ہوگا مجھے ان سے ادب سے پیش آنا چاہیے انگلینڈ کی طرف سے خیر مقدوم پیش کرتا ہوں جاپنا میرا نام ہے لیمیول گلیور میں بہت دور دراز کے ملکوں میں جا چکا ہوں جاپنا پر یقین مانیے آپ کی بادشاہت سب سے خوبصورت جزیرہ ہے جس پر میں نے پہلی بار قدم رکھا ہے دیکھو یہ جزیرہ ہے ملک کا ہم شاید تمہارے لیے بہت چھوٹے ہوں پر ہم سب بہت ہی طاقتور لڑاکو ہیں یقیناً مجھے اس سے کوئی صبح نہیں جہاں پناہ طاقتور لڑاکوں کے بڑے دل ہوتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ بڑے دل والوں کا ملک ہے اور یہ مجھے موقع دے گا کہ میں اپنی وفاداری کا ثبوت دے سکوں جو مجھے مہمان کی مانند قبول کرتے ہیں پورا شہر دیکھ رہا ہے مجھے جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے وہ ہمارا مہمان ہے اور اس کے لیے اس سے بعد اب سلوک کیا جائے گا اور کے باشندوں کی حفاظت کے لیے لیمیول کا آنا جانا بیڑیوں میں جکڑ کر ہوگا جب تک کہ ہم اس اجنبی ملک کے بارے میں جان لیں جہاں سے وہ آیا ہے بھیڑ نے بادشاہ کے فیصلے کو زوردار مقبولیت دی اور گلیور کو راحت ملی گلیور ایک ٹوٹے ہوئے کھنڈر میں ٹھہرایا گیا جو شہر سے زیادہ دور نہیں تھا کیونکہ کیول اسی عمارت میں وہ سما سکتا تھا ایک بیڑی اس کے سیدھے پاؤں میں بندھی تھی تاکہ اس کے ہلنے ڈولنے کو روکا جا سکے لیلی پٹ کے لوگوں نے اپنے اس دایا نما مہمان کا بہت اچھا خیال رکھا ہر دن لوگوں کا ایک جلوس اس کے لیے کھانے کی چیزوں سے بھری ایک گاڑی لاتا انہوں نے اسے نئے کپڑوں کا تحفہ دیا بہت سے کپڑوں کو سی کر ہر روز للی پٹ کے لوگ جھنڈوں میں اکٹھے ہوتے اپنے دایا نما مہمان سے باتیں کرنے کے لیے گلیور انہیں دلچسپ کہانیاں سناتا اور انہیں ہنساتا ایک ایک کر کے انہیں اپنی ہتھیلی پر رکھتا اور شہر کا سب سے بہترین نظارہ مہیا کراتا ایک مرتبہ اس شہر میں ایک جلسہ ہو رہا تھا لیلی پٹ کے لوگ ایک کے بعد ایک رسی کے اوپر چل رہے تھے جو کس کر زمین کے اوپر بندھی تھی وہ خوف زدہ لگ رہے تھے گلیور الجھن میں پڑ گیا اس نے بادشاہ سے پوچھا کی کیا چل رہا ہے ہم لیلی پٹ کے باشندے بہت بہادر اور ہمت والے ہوتے ہیں جو تم اپنے سامنے دیکھ رہے ہو اے طاقتور لیمیل بلیور وہ ہے بہادری اور وفاداری کی آزمائش جو اس آزمائش میں کامیاب ہوگا اسے اس فوج کا سرپرست بنایا جائے گا پر جا پنا یہ تو خطرناک لگتا ہے وہ رسی بہت اونچی بندھی ہوئی ہے اگر وہ گر جائے تو وہ زخمی ہو سکتے ہیں یا اپنی جان بھی گوا سکتے ہیں کیا ان کی وفاداری کا ثبوت ان کی جان سے بڑھ کر ہے جہاں پناہ پر لیلی پٹ کے باشندے بہت ہی بہادر اور ہمیں ناز ہے ہے کوئی طریقہ نہیں ہمارے پاس ان کی بہادری ثابت کرنے کا گلیور نے ایک پل اس کے بارے میں سوچا اور ریڈ ریسل سے کہا کہ اس کے لیے ایک رسی لائے ریڈ ریسل کو مدد کرنے میں خوشی ہوئی اسے کبھی بھی یہ کھیل پسند نہیں تھا گلیور نے تب اس رسی کو کئی ٹکڑوں میں کاٹ دیا اور اس سے ایک حفاظتی جال بنایا پھر اس نے جال کو اس کسی ہوئی رسی کے نیچے باندھ دیا لو یہ ہو گیا اب للی پٹ لوگ بنا اپنی جان کو میں میں ڈالے اس کھیل شامل ہو سکتے ہیں اور ملک کو اپنی فوج کا سرپرست بھی مل جائے گا گلیور کے اس ایجاد کا بھیڑ نے تالیاں بجا کر خیر مقدوم کیا بطور انعام بادشاہ نے گلیور کے پیروں کی بیڑیاں ہٹا دی گلیور اب اس جزیرے میں گھومنے کے لیے آزاد تھا وہ بہت خوش تھا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا گلیور نے للی پٹ والوں کا دل جیت لیا بادشاہ اب اپنے ملک کے مسلوں میں اس سے صلاح لیتا گلیور نے دشمن جزیرے بلفسکو کے بارے میں بھی دریافت کی للی پٹ اور بلفسکو سالوں سے دشمن تھے گلیور نے ساری کہانیاں بہت دلچسپی سے سنی ایک دن گلیور کو محل میں فوراً طلب کیا گیا گلیور تمہیں ہماری مدد کرنی ہوگی کو ہم پر حملہ کر رہا ہے اور وہ بھی اسی وقت گلیور فوراً ساحل کی طرف گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک جہازوں کا بیڑا پٹ کی طرف آ رہا ہے ان جہازوں پر ہتھیار لگے تھے یہ ایک حملہ تھا وہ جہاز کی طرف ایک رسی کی مدد سے چل کر گیا بلفسکو کے باشندے گلیور کو دیکھ کر چونک گئے وہ کیا ہے وہ اتنا بڑا کیسے ہے حملہ بند کرو یہ یہ کام نہیں کر رہا ہے پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو گلیور نے سبھی جہازوں کو رسی سے باندھ دیا اور ایک بورے کی طرح انہیں اپنے کندھے پر لاد لیا وہ جہازوں کو کھینچ کر لیلی پٹ والوں کے پاس لے آیا ایک بار پھر بھیڑ نے گلیور کا زبردست خیر مقدوم کیا اس نے جانیں بچائی تھی بہت خوب گلیور اور تم رک کیوں گئے بلفوسکو کے سارے جہاز یہاں لے آؤ تاکہ مستقبل میں ان کے پاس ہم سے لڑائی کرنے کے لیے کوئی فوج نہ رہے مجھے معاف کرنا چاہ پنا پر یہ انصاف نہیں ہے بلفوسکو کو شاید فوج کی ضرورت پڑے دوسرے دشمنوں سے اپنی حفاظت کرنے کے لیے میں ان سبھی جہازوں کو لے آیا ہوں جو اس جنگ میں شامل تھے اور باقی کے جہاز بلفوسکی کے ساحل پر ہیں میں انہیں یہاں گھسیٹ کر نہیں لا سکتا بادشاہ کو گلیور پر غصہ آ گیا اس کی حکم عدولی کرنے کی وجہ سے کچھ دن گزر گئے اور پتا نہیں چلنا چاہیے کہ میں یہاں آیا تھا میں آپ کو یہاں ایک بہت ہی خاص خبر پہنچانے آیا ہوں میں نے بادشاہ کو سنا جب وہ اپنے وزیروں کے ساتھ آپ کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا وہ آپ سے ناخوش ہے پر کیوں تم نے راجا کے حکم کی نافرمانی کی ان سب جہازوں کو محفوظ نہیں ہے کہاں جاؤں گا میں نے پکڑے گئے جہازوں کے کمانڈر کو یہ کہتے سنا اس نے کہا کہ وہ بلیفیوز کے بادشاہ کو لکھے گا تمہارے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے تم ان سے مانگ سکتے ہو کہ تمہاری محفوظ واپسی کے لیے ایک کشتی بنا دے وہ ابھی بھی ہمارے دشمن ہے پر تم میرے دوست ہو اور میں تمہاری بابت فکر مند ہوں شکریہ ریڈرسل پھر مجھے فوراً ہی نکل جانا چاہیے میں ہمیشہ تمہیں یاد کروں گا میرے چھوٹے دوست میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا رحم دل دیو گلیور فوراً بلوفسکو کے لیے نکل پڑا وہ کمر تک گہرے پانی میں چلا اور بلوفسکو کے ساحل پر پہنچا اس نے دیکھا کہ بادشاہ ساحل پر کھڑا ہے اپنی پوری فوج کے ساتھ مجھے یقین ہے انہوں نے مجھے آتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا انہوں نے مجھ پر حملہ کیوں نہیں کیا جہاں پناہ میں یہاں لڑنے نہیں آیا ہوں میں ہوں لیمیول گلیور اور میں یہاں آپ سے مدد کی التجا کرنے آیا ہوں یقیناً تم نے ہمارے جہازوں اور ہمارے آدمیوں کو بچایا مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے گلیور میں تمہیں اس نام سے مخاطب کر سکتا ہوں نا میں آپ کا خدمت گار ہوں جہاں پنا گلیور کے رہنے کا انتظام کیا جائے اگلے دن گلیور بلوفسکو کے ساحل پر کھڑا تھا اچانک اسے پانی میں کچھ تیرتا دکھائی دیا کیا وہ ایک کشتی ہے وہ فوراً بادشاہ کے پاس گیا بادشاہ نے فوراً اپنے کمانڈر کو حکم دیا کہ درجنوں کشتیاں بھیجے اور اس بہتی ہوئی کشتی کو گھسیٹ کر ساحل پر لائے اور پھر اپنے آدمیوں سے گلیور کی مدد کرنے کو کہا کشتی کو دوبارہ بنانے میں ساتھ ہی ہر ممکن مدد کا وعدہ بھی کیا گلیور بہت خوش تھا وہ اب گھر جا سکتا تھا اپنے خاندان سے ملنے کے لیے انہیں ایک ہفتہ لگا اس کشتی کو دوبارہ بنانے میں وہ کشتی بہت مضبوط تھی اور گلیور کے لیے معقول تھی بادشاہ کے حکم پر لفسکو کے لوگوں نے کشتی کو مناسب پانی پھلوں اور جانوروں سے بھر دیا سفر کے لیے میں آپ کی حلیمی کبھی نہیں بھولوں گا جہاں پنا تم ایک طاقتور نوجوان ہو گلیور ہم بھی تمہیں کبھی نہیں بھول پائیں گے تمہارا سفر مبارک رہے میرے دوست گلیور نے بلوفسکو کے لوگوں سے الوداع کہا اب اس کے پاس اپنے بچوں کے لیے بہت اچھی کہانیاں تھیں جب گلیور گھر پہنچا اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو کس کر آگوش میں لیا گلیور نوٹنگم شہر میں پہنچا چوبیس اپریل سترہ سو دو کو